اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں